طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتم العالیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں تمام مدری چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ مل کر اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر کافی اب مدینے کا تیار ہے مجھ کو در ہے پھر مبارک سفر کافی اب مدینے کا تیار ہے نکیوں کا نہیں کوئی توشا پکتے میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے کوئی سجدوں کی سوات گہنا گینا کوئی دو تدار سرکار ہے کوئی کی سوگات ہے نا و تو میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو مدینے کی جانب مگر سلپ پہ گنا کا امبار گے چل پڑا گو مدینے کی جانب مدے ہائ سلپے گناہ ہو کا امبار گے جرم و عصیان اپنے لجاتا ہوگا اور اشکے ندامت بہاتا ہوا جرم پہ اپنے لجاتا سے بہاتا ہوا تیری رحمت سے نظرے جماتا ہوا حاضر یہ تیرا گار ہے تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا آقا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار گئے تیرا سانی کہاں کے کونوں مجھ سا سی امت میں ہو بابا تیرا سانی کہا رحمت میں ہو بہا تیرے افو کرم کا چہی دو جہا کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے افو کرم کا دو نو کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار گئے سنتے مصطفیٰ کی تو اپنا جا اپنا جا تو گو پہنچائے جا یہ پہنچا جا اس کو جو ان غم کا طلبگار گار گے بصیت تو آتار پہنچا جا اس کو جو کے غم کا ہے مجھ کو در ہے پھر مبارک سفر کافی اب مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك رسول يا حبيب الله صحابی آلك حبیب يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك صحابی يا نور الله وعلى آلك اللہ يا نور الله اللہ اللہ اضاجل کے محبوب دان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 اس نے طالب العلم سے پوچھا تم ان میں سے کتنی گولیاں اس شخص کو دو گے جس کو دل کا دورہ پڑ گیا ہوں طالب العلم نے جواب دیا چار ایک منٹ کے بعد طالب العلم نے دوبارہ کہا پروفیسر صاحب کیا میں اپنا جواب بدل سکتا ہوں پروفیسر نے کہا کہ ہاں ضرور کیوں نہیں اس کے بعد پروفیسر نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ تمہارا مریض چالیس سیکنڈ پہلے مر چکا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور چینل کے ناظرین جس طرح اس طالب العلم نے ایک غلطی کی اور ہم میں سے ہر شخص جو کامیابی کا طلبگار ہے وہ بھی بسا اوقات اس غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور وہ غلطی کیا ہے انشاءاللہ آج ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہی وہ غلطی ہے تو اس غلطی کے متعلق انشاءاللہ ہم سنیں گے بہت سارے مدنی بھول ہمارے پاس موجود ہیں اس طالب العلم نے کیا غلطی کی اس کے پاس علم کی کمی تھی ایسا نہیں تھا اس طالب العلم نے یہ غلطی کی کہ اس نے جواب دینے میں جلدی کر دی اب اس نے جو جواب دینے میں جلد بازی کی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروفیسر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے جو چار گولیاں اگر اپنے پیشنٹ کو کھلا دی ہیں تو اب وہ چالیس سیکنڈ پہلے آپ کے دوسرے عمل سے پہلے وہ تو مر چکا وہ تو دنیا سے جا چکا تو جلد بازی یہ آج ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے اور جلد بازی کہاں کرنی ہے کہاں بچنا ہے جلد بازی جلدی اس میں کیا فرق ہے اسی طرح کسی کام کو اطمینان سے کرنا ہے کس کام کو جلدی جلدی کرنا ہے اور جلدی کے معنی کیا ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء آج ہم اپنے سلسلے میں مبلغین دعوت اسلامی جو یہاں موجود ہیں ان کے پاس بھی الحمد اس سلسلے میں بہت سارا مواد ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کامیابی تو ہر شخص چاہتا ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ناکامی کا منہ نہ دیکھوں چاہے وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو مذہبی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو یا خالی سطن صرف دنیاوی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو لیکن کیا ایسے عناصر اور کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں یا کن باتوں میں یا کن معاملات میں وہ جلد بازی کی طرف چلا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ یعنی اسی کام میں جس میں اس نے کامیابی حاصل کرنا ہو اسی کام میں وہ اپنے اس جلد بازی کی وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھتا ہے تو یہ مطلب ہے ہماری ایک تعداد ہے اور ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں تو شاید ہمیں جب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہمیں لگے گا کہ یار یہ فلاں جگہ پر تو میری بھی عادت ہے کہ میں بھی جلد بازی کرتا ہوں یعنی یہ فلاں تو میرے اندر بھی موجود ہے کہ میں اس سلسلے میں تو بہت جلد باز ہوں تو مجھے اس سلسلے میں جلد بازی کرنی ہے نہیں کرنی اور کیا مطلب میرے ساتھ اس مطلب میں جو نا میری رہنمائی ہو کہ میں ان سارے کاموں میں اعتدال کے ساتھ چلتا رہوں اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اپنے کاموں کو کرنے والا بن جاؤں تو یہ مطلب ایک ہمارا ہے کہ ہم جلد بازی کے بہت سارے کام کر جاتے ہیں کئی ایسے عناصر عوامل ہیں اور الحمد للہ آپ لوگوں کے پاس یہ بھی موجود ہے وہ فہرست بھی موجود ہے کہ جس میں آپ مطلب یہ بھی انشاءاللہ باور کرائیں گے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے مطلب اس سلسلے پہلے تو مطلب یہ سمجھنا چاہیے جلد بازی ہے کیا جی جی میں کام کے دو حصے ہوتے ہیں ایک یہ کہ کام شروع کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے کام کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا اس میں جلد بازی ہوتی ہے تو جلد بازی کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کر دینا اب یہ کہ ایک اے کام ہے ایک بی کام ہے ایک سی کام ہے تو اب میرے سامنے ایک کام آیا اور میں نے کچھ اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ کام آیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس طرح اس طالب علم نے اب جواب دینے میں سوچا بھی نہیں کہ ایسے پیشنٹ کو ایسے مریض کو میں اگر چار گولیاں دے دوں گا تو اس کا بنے گا کیا اگر وہ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں بھی یہ سوچ لیتا کہ چار گولیاں دینے کے بعد مریض کا کیا بنے گا تو شاید وہ پہلے ہی درست جواب دے لیتا تو سوچے سمجھے بغیر کوئی کام شروع کر دینا تو یہ کام کے دو مرحلے کے ایک کام شروع کرنے سے پہلے کا مرحلہ ایک کام شروع کرنے کے بعد بھی جلد بازی ہوتی ہے کام تو کرنا ہے یہ طے ہے سوچ لیا کہ یہ کام کرنا چاہیے لیکن اس کام کرنے کے دوران جلد بازی کی جس کی وجہ سے اس کام میں کامیابی نہ مل سکی اور یہی کام اگر ہم سوچو بکا بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کریں تو اسے عربی میں توقف کہتے ہیں اور اردو میں ٹھہراؤ پن جسے کہا جاتا ہے کہ طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا طبیعت میں سکون آ گیا تو یہ توقف کہلاتا ہے اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا یعنی جتنی تیزی سے اسے کرنا چاہیے ایک تو ہے بالکل سستی سے کام کرنا تو سستی اور جلد بازی کے درمیان کا ایک اعتدال اس کو ہم برد باری اور تحمل کا نام دیں گے جس کو عربی میں انات کا لفظ دیا جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں ایک ہے جلد بازی جسے اجرت بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام شروع کر دینا اور دوسرا یہ کہ سوچو بچار اور غور و فکر کے بعد کام شروع کریں اسے توقف کہتے ہیں تو توقف اپنانا چاہیے اور تیسرا یہ کہ کام کو ٹہر ٹھہر کر آرام اور سکون کے ساتھ کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے مکمل ہو سکے اس کو تحمل اور بردباری یعنی انات کہتے ہیں ان میں سے جو پہلی چیز ہے جلد بازی اب وہی کہ دو قسمیں بنیں گی کاموں کی کہ بعض کام ایسے ہیں جو ہمیں سوچے سمجھے بغیر نہیں کرنے چاہیے تو ان کاموں کی بھی فہرست طویل ہے اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا مثلا نماز اس طرح بہت طویل فارش ہے تو جلد بازی انسان کی طبیعت میں ہے اب انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے ثابت قدمی کا فقدان ہے تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے ایک روایت میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اطانی من اللہ ہی تو من الشیطان یعنی غور و فکر اللہ تعالی کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے حضرت مفتی اعمد یا خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث بات کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اور دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے تو اس طرح سے یہ جلد بازی کا ایک مفہوم ہمارے نزدیک واضح ہو جانا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کر دینا اور اگر شروع کر دیا تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ کرنا تاکہ اس میں کوئی مطلب جو کامیابی تھی وہ نہ مل پائے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ جلد بازی مضر ہے جیسا قرآن پاک کی آیات کریمہ ابتدان جو تلاوت کی گئی اور خاص طور پر انہی آیات کو لیا گیا کہ جس میں سورج کا لفظ ہے وساری الا مغفرت مغصیرت ربی کو کہ اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف تیزی کرو جلدی کرو سورت کرو تو اب پھر اس کے بعد متقین لوگوں کی صفات بیان کی گئیں جو آیت کریمہ آیات ابھی تلاوت کی گئیں تو اب مطلب یہ وسوسے بھی ہوں گے کہ اب ایک طرف تو یہ ان کا موضوع ہے جلد بازی کہ ہمیں کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور قرآن پاک کا ایک حکم ہے کہ سرعت کرو جلدی کرو دوڑو اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کہ دوڑو تو اب قرآن کا حکم ہے کہ جلد بازی جو ہے یعنی جلد بازی سے مراد یہ کہ قرآن کا حکم ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین کا برابر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے تو اب اس میں ہم کیسے تصویر کریں یعنی یہ کیا مطلب ہو کہ ہم کہیں کہ یہ جلد بازی یہاں مضر ہے یہ جلد بازی یہاں نقصان دہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں بھی ظاہر ہمارے پاس مطلب ایسی باتیں ہوں کہ ہم یہ بیان کر سکیں کہ بھائی یہاں جلد بازی سے مراد ہے جیسے آپ نے کہا کہ نماز جو ہے یہ نماز اس میں ایک جگہ آپ نے کہا جلد بازی نہ کی جائے ایک ایک جگہ آپ نے کہا جلد بازی کی جائے اور اسی نماز میں جلد بازی کی ممانت بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہماری موضوع میں چلے گا آگے تو اس میں کیسے تصویر کی جائے کیا مطلب انداز اختیار کیا جائے یا کیا رکھا جائے اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اب میں کام یہ کرنے لگا ہوں تو یہ میرے لیے مناسب ہوگا نہیں ہوگا یعنی ابھی فائنل نہیں ہوا تو میں غور کر ہی رہا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ عام دنیاوی طور پر جو امور ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے اور جن احکامات اور جن چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے جیسے نماز کی مثال دی جا رہی ہے تو نماز پڑھوں نہ پڑھوں اس پر تو غور و فکر ہی نہ ہوگا کیونکہ یہ نماز پڑھنے کا تو حکم آ چکا اب نماز پڑھنی ہے میں بالغ ہوں مسلمان ہوں تو اب اس میں غور و فکر نہیں ہوگا تو یہ غور و فکر کرنا جلد بازی کے جلد بازی کے یعنی سے بچنے کے لیے غور و فکر کرنے کا حکم ہے تو اب نماز پڑھنے میں غور و فکر نہیں ہوگا ہاں جب نماز شروع کر دی تو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ماشاء اللہ اب میں نماز پڑھوں گا تو اب یہ جلد بازی سے بچنا ہے تو غور و فکر کرنا یہ جلد بازی کے خلاف ہے غور و فکر کیا جائے گا کاموں میں ان میں جلد بازی نہ کی جائے اور جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے وہ احکامات تو ہمیں بجا لانے ہیں تو اب یہاں پر غور و فکر نہیں کریں گے وہ حکم بجا لائیں گے یعنی جلدی یہاں جلدی سے مراد ہے کہ جلد جلد قدم بڑھائے جائیں جیسے جس پر حج فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حج بجا لائے اس میں وہ تاثر نہیں کرے گا اسباب مہیا کرے اور اپنا انتظامات میں ٹھیک ہے لگ جائے اور اب وہ حج کرنے کے دوران جی، جی۔ وہاں جتنے ارکان ہیں وہاں جتنے اسے مناسب ادا کرنے ہیں اس میں وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے جی۔ جلد بازی سے بچے گا پہلے کرنے کا حکم ہے وہ پہلے کرے جو درمیان میں کرنے کا حکم ہے وہ درمیان میں کرے جو آخر میں کرنے کا حکم ہے وہ آخر میں کرے اگر وہاں پر وہ ترتیب بدلے گا جلد بازی میں کہ یہ کام میں پہلے کر لیتا ہوں یہ کام میں بعد میں کروں گا تو وہ اس میں نہیں کر سکتا اچھا ترتیب بدلنے کے علاوہ ایک اور بات ہے جیسے جیسے قربانی کے دن چل رہے ہیں نا اب ظاہر ہے جی، جی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم سب کی توجہ جو مواقع ہوتے ہیں اس کی طرف چلتی ہے زیادہ اب قربانی کے مواقع ہیں مجھ پر قربانی واجب ہے تو مجھے قربانی کرنے میں اب میں کہوں کہ یار میں ابھی جانور خرید لوں گا تو تو جلد بازی ہو جائے گی یہ تو درست نہیں ہے یہ جلد بازی میں مجھے قربانی کا جانور خریدنا ہے کیونکہ مجھ پر قربانی واجب ہے اب میں نے جب قربانی کا جانور خرید لیا اب مجھے اس میں کن کن چیزوں میں جلد بازی سے بچنا ہے اس کی طرف میری توجہ ہونی چاہیے اچھا وہ خریدنے میں بھی جلد بازی کا تھوڑا پہلو ہے جی، جی۔ اب خریدنے گئے اب جو جانور سامنے نظر آیا اور آپ سمجھ میں آ گیا کہ بس یہ لینا ہے اب جانوروں کی جو شرائط ہیں قربانی کی وہ دیکھنی ہے اب اس میں اگر جلد بازی کرے گا تو وہ بعض ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ جانور خرید کر لے آئے اور بعد میں جب کسی کو بتایا کہ جناب اسی طرح رہے تو وہ تحقیق کے بعد پتا چلے گا جانور تو قربانی کی شرائط پورا نہیں ہوتا تھا تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی جبکہ تحقیق ہو چکی معذ یہ کہ اب وہ کسی نے چلتے چلتے ایسے کہہ دیا کہ جناب یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ معاملہ نہیں تو جو شرح تحقیق کے مطابق دیکھا جائے گا کہ جانور قربانی کے لائق ہے یا نہیں تو اس میں جلد بازی نہ کرے اس میں سوچ سمجھ کے جانور خریدے کہ کون سا جانور میں خریدوں ہو سکتا ہے کوئی ایسا جانور خرید لے گا جس میں ایسا عیب ہو کہ جس کی قربانی نہ ہو سکتی اب یہ خریدنے میں جلد بازی نہ کرے ہاں جانے میں جلدی کرے کہ بس خرید لوں جلدی تاکہ میں اپنا سکون کے ساتھ قربانی کر سکوں جی،, جی جی فرمائیے اس کے آگے آپ نے فرمایا قربانی کے حوالے سے جی میں یہ عرض تھا کہ سید امیر علیہ سنت نے بھی اس تعلق سے کہ ذبح کرے اب ذبح میں بعض ذبح کرنے والے جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں اس کی طرف بھی اپنی رسالے میں توجہ دلائے ابلا گھوڑے سوار بھی کہ وہ دل کاٹ دیا دل کی طرف کی رگیں کاٹ دیں تو وہ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ مطلب جو نا وہ اس طرح کا کام کیا کہ جو اس کے لیے مطلب ہمارے لیے درست نہیں ہے اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بات چلی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین دو بجے شہید امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو براہ راست دیکھیں گے سنیں گے بھی انشاءاللہ اور دو بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست اونٹ جو نہر ہوگا اس وہ سلسلہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اسی میں ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ الرحمن امیر علیہ سنت کی تو کیا بات ہے پچھلے دنوں میں جنہوں نے حجت الحرام جیسے رمضان شریف ہم کہتے تھے کہ رمضان المبارک میں جنہوں نے مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھے تو واقعی انہیں وہ وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی کہ جو مطلب شاید کئی سال کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی نہ مل سکے اور بعض ایسی باتیں ہوں گی جو کتابوں میں موجود بھی نہیں ہوں گی جیسے امیر علیہ سنت ابلے گھوڑے سوار میں بھی جو کساب اسلامی بھائیوں کے لیے لکھا ہے جی، اس میں جی۔ لکھا یہی فرمایا کہ یہ آپ کو کتابیں کتابوں کے بعد بھی نہیں ملے گا کتابوں کو پڑھنے کے یعنی اسی رسالے کا خاصہ ہے تو امیر علیہ سنت نے جو ذوال عجت الحرام میں جو مدنی مذاکرے فرمائے ہیں قربانی کے تعلق سے کتابوں کو پڑھنے والے بھی واقعی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے وہ وہاں جا کر اور وہاں جا کر وہ ایب دار جانوروں کے ایبوں کے تعلق سے بیان کرنا کہ یہ اس کے سینگ اس طرح ہیں تو اس میں یہ قربانی کا عنصر اس میں یہ قربانی کا عنصر پھر وہاں جا کر مطلب یہ واقعی وہ ہوتا ہے نا کہ پریکٹیکل ہوتا ہے پریکٹیکل سے آدمی کو مطلب جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو نا سیکھنے کو ملتی جو پڑا اس کا اگر پریکٹیکل ہو جائے تو وہ زیادہ جی، جی۔ مطلب یاد رہ جاتا ہے صحیح فرما رہے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ قربانی کرنے میں جلدی بھی ہوتی ہے وہ اس طرح کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے قربانی کی اور نماز عید جو ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوئی تھی تو شہر کے اندر جہاں نماز عید ادا کی جاتی ہے وہاں پر نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو آپ نے اشاعت فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی ہاں وہ گوشت ہے تو اس طرح کا وہ خلاصہ ہے حدیث پاک کا تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنے یعنی جانور ذبح کرنے جو ہے اس کا بھی کوئی وقت ہے تو جب نماز عید ہو گئی تو نماز عید پڑھنے کے بعد اب جو ہے وہ قربانی کریں گے اس سے نماز عید سے پہلے شہر والوں نے قربانی کر دی تو اب یہ قربانی نہیں ہوگی البتہ وہ گاؤں جہاں پر نماز عید وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوتا تو گاؤں کے اندر لوگ جو ہے وہ نماز عید اگرچہ شہر میں نہیں پڑی گئی تو فجر طلوع ہونے کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں سبحان اللہ تو یعنی یہ جو ہم جلد بازی کے تعلق سے سن رہے ہیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی کئی مثالیں ہم اپنے مطلب دیکھیں تو ہمیں تو عموماً یہی سنتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے عموماً ہم نے یہی سنا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اچھا اب یہ آج شاید مدنی چندر کے ناظرین سن رہے ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یار یہ تو واقعی باتیں ہیں کہ قربانی تو کرنی ہے قربانی میں جلد بازی کی یہ صورتیں ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی دیکھیں نا جلد بازی کے نقصان سامنے آنے شروع ہو گئے نا کہ جلد بازی اگر کریں گے تو اب نقصان اب بعض نقصان ایسے دنیاوی ہوتے ہیں اب جس طرح وہ طالب علم کا واقعہ تھا کہ اس نے جناب وہ جواب دے دیا اب زیادہ سے زیادہ اس کو کیا نقصان ہوگا کہ اس کو پاس نہیں کیا جائے گا جی۔ جناب ابھی آپ جو طبیب بننے کے لائق نہیں ٹھیک ہے ابھی آپ دوبارہ محنت کیجیے تو یہ اس کا دنیاوی نقصان ہے لیکن یہ جو ابھی نقصان سامنے آیا یہ اخروی نقصان ہے اس طرح کے اب حج کا جیسے معاملہ ہے قربانی کا معاملہ اب کسی طرح روزہ کی افطاری کا معاملہ ہے اب وقت یقینی ہوا ہی نہیں ابھی اور پہلے افطار کرتے تو اب بارہ تیرہ گھنٹے وہ جو بھوکا پیاسا رہا اس سے کسی کام نہیں آیا اور روزہ توڑنے کا بھی اس پر وبال ہوگا تو اس طرح یہ بعض نقصان تو دنیاوی ہوتے ہیں جلد بازی کے تو وہ تو کسی حد تک چلے قابل برداشت اگر کہہ بھی لیں کہ وہ برداشت کر لیں گے لیکن جو نقصان اخروی ہیں اخروی نقصان برداشت کرنے کی سخت ہم نہیں کیونکہ اخروی نقصان کا مطلب کیا ہے کہ گناہ انسان کے ذمے پڑے اور گناہ کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم یہ سزا ہم لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے بالکل تو اب جلد بازی کو ہم سمجھنا چاہیے کہ کن کاموں میں ہم جلد بازی کر گزرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے تو اگر ہم اس کو محض ایک دلچسپی کی حد تک لیں گے سلسلے کو مدر جلد کے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہاں بہت پیاری باتیں ہوئیں اور جناب بڑے اچھے مدنی پھول ملے جلد بازی کے بارے میں اس کے بعد وہ ایک پریکٹیکل کا معاملہ ہے جب پتہ چل گیا ہے قربانی کا مسئلہ اور یہ کھال جو اتارنے والا مسئلہ ہے تو اس میں تو بلکہ سوچنا چاہیے کہ جب اتنی دیر آپ کو جانور لے آئے دو چار دن گھر پہ رکھا باہر تو پورا پورا سال پالتے ہیں جی ہاں، جانور بالکل اب ذبح ہو چکا تو چند منٹ اور انتظار کر لیجیے وہ بے زبان تکلیف سے بچ جائے گا تو ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتار لیجیے تو یہ ہمیں جلد بازی کے نقصان سے بچنے کی اگر سوچ رکھیں گے تو پریکٹیکل کا مرحلہ اس سلسلے کے بعد شروع ہوگا اسی طرح وہ قربانی کا گوشت جب ہوتا ہے وہ گوشت کھانے میں بھی جلد بازی ہوتی ہے اب امیر تو فرماتے بھی ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں مطلب دانتوں کا کام چبانا ہے نا اب وہ گوشت کیونکہ وافر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھاؤں میں وہ ہیر سے ان دنوں بڑی ہوئی ہوتی ہے اب اس کو پراپر یعنی جتنا مناسب چبانا چاہیے وہ تو چبائے بغیر نگل لیا اب آنتوں سے کام اور انہیں دنوں پھر وہ پیٹ کے امراض بھی زیادہ ہو جاتے ہیں پھر میدے میں تکالیف بھی ہوتی ہیں دردیں بھی ہوتی ہیں پھر وہ جو دوائیاں بھی خریدنی پڑتی اب وہ ہرس اور جلد بازی کے دونوں جمع ہو گئے کہ وہ چبانے میں جلدی کی جلد بازی کی وجہ کیا تھی ہرس تھی تو یہ سوچنا چاہیے گوشت چلے ٹھیک ہے ہم نے خریدا نہیں ہے ان مانوں میں مفت کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا سوچ سمجھ کھانا جی، جلد بازی نہیں کرنا الجلا تو میں نے شیطان یہی روایت کے مفہوم آپ نے بیان کیا نا جی۔ یہ وہی ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے جو اجرت ہے نا وہ یہی ہے کہ اچھا، افطاری میں جلدی کر رہے ہیں اور ایسی جلدی کر رہے ہیں کہ جس سے وقت ختم نہیں ہوا افطار کا وقت ہوا نہیں اور آپ نے افطاری کر لی تو یہ جلد بازی تو ظاہر دنیاوی اور اخروی ہر صورت میں ہمارے لیے مضر ہے اور اس سے بچنا چاہیے نمازوں کو بھی اطمینان اور سکون سے ادا کرنا چاہیے نماز کی طرف جلدی کرنی چاہیے جلدی پہنچنا نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو مطلب بارہ دیکھا اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ بس آدمی دیکھے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی ایسی نماز کی سعادت مل جائے اتنا اچھا، سکون اور اطمینان کے ساتھ اچھا یہ بھی نہیں جیسے ہمارے درمیان ہمارے اندر کیا ایک اجرت ہوتی ہے کہ میں سکون سے نماز پڑھنے والا ہوں لیکن اب مجھے میرے اس نماز کے بعد کوئی کام یاد آیا ہوا ہے اب مجھے وہ کام جو ہے نا وہ مجھے نماز میں اطمینان نہیں دلا رہا اب میں وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں اور اپنی نماز کو ختم کر کے اس کام کی طرف مطلب بڑھ رہا ہوں وہی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو تو شیطان مطلب اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جب وہ کھڑا ہو ہی جائے تو پھر اس کو کوئی ادھر سے جا کر کوئی کام یاد دلائے کوئی کوئی ادھر سے جا کے یاد دلائے کوئی پیچھے سے جا کے یاد دلائے تو وہ کام جو ہے نا وہ آخر تو نماز کے بعد ہی کرنا ہے نا اب نماز کے دوران سوچ سوچ کر اس کے بارے میں پریشان ہوتے رہنا اور پریشان ہو کر پھر جلد بازی کرنا اور پھر ایسوں کو بعض اوقات رکتیں بھی یاد نہیں رہتی جی ہاں کہ اب نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو اب وہ غور و فکر کرنے کے مسائل بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتے کہ اب غور و فکر نماز اگر بھول بھی جائے انسان کہ کتنی رکعتیں ہوں گی اب وہ مسئلہ بھی ذہن میں شاید ان کے اس وقت وہ مسئلہ بھی یاد نہیں آتا جلد بازی کی وجہ سے بالکل تو اگر سکون کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز سے فراغت کے بعد ہی وہ کام ہونے جماعت میں بھی جلد بازی کرتے ہیں امام سے پہلے رکو میں پہنچے ہوتے ہیں امام سے پہلے جناب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں ایسوں پہ تو حیرت ہوتی ہے کہ نماز سے فارغ آپ نے اسی وقت ہونا ہے جب امام صاحب نے سلام دیا اس سے پہلے فارغ تو ہوں گے نہیں تو جلد بازی کا فائدہ کیا ہے وہ ایک چٹکلا کسی نے لکھا ہوا اپنی کتابوں میں کہ وہ ایک شخص با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوا عشاء کی نماز تھی عشاء کی نماز امام صاحب نے جب پڑھا دی تو اس نے شور مچا دیا حضرت آج آپ نے چارہ کا تو نہیں پڑھائی تین رکعتیں پڑھائی کہا نہیں میں نے چار رکعتیں پڑھائی ہیں سارے نمازی مقتدی جو ہیں موجود ہیں ان سے پوچھ لیا جائے تو تم یہ کیسے کہتے ہو تو کہا حضور روز رات کو جب عشاء آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں اپنی دکان کا سارا حساب کر لیتا ہوں چار رکعتوں میں ہو جاتا ہے تو آج پورا حساب نہیں ہو سکا تو مجھے اس لیے لگا کہ آپ نے چار رکعتیں پوری نہیں پڑھائی ہیں تین پڑھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تو اب یہ تو ایک ایسے چٹکلے کے طور پر اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ ہماری حالتیں ایسی ہیں ہمارے خوشو اور خزو کا معاملہ ایسا ہے ہماری یعنی ہم دیکھیں تو ہم کتنا دینی اعتبار سے پیچھے ہمیں علم دین حاصل کرنا نہیں ہے ہمیں اپنے ان دنیاوی امور کو مقدم رکھنا ہے دنیاوی ساری باتوں کو اس کو مطلب ترجیح دینی ہے اور دینی امور کو ہم نے موقع رکھنا ہے اور ان ساری باتوں کو لے کر ہم چلتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صد کے نمازوں کا ذوق اور شوق بھی دے نمازوں میں ہمیں خوشو اور خزو دے اور ہماری یہ نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں کی صفات کے حوالے سے ہے جی کہ مومن جو ہے وہ کام جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کرنے ٹھہر ٹھہر کر کرنے والا ہوتا ہے حضرت سیدنا حسن وسیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن سوچ سمجھ کر اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھا لیا حضرت سید نا رحمۃ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گما بیٹھیں گے قاتل وہی رہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مکتوب روانہ فرمایا جس کے اندر جو اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ بلائی کے کاموں میں غور و فکر کرنا زیادہ ہدایت کا سبب ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے بچتا ہے اور نام مراد وہ ہے جو وقار سے محروم رہتا ہے مستقل مزاج آدمی ہی اچھے فیصلے تک پہنچتا ہے جبکہ جلدی مچانے والا خطا کھاتا ہے یا اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے جس شخص کو نرمی نفع نہ دے اسے سختی اور بے وقوفی سے نقصان ہوتا ہے اور جو آدمی تجربات سے نفع نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا تو جلد بازی کو عرب میں ام ندامہ یعنی ندامت کی ماں بھی کہا گیا ہے اچھا کہ جو آدمی جلد بازی کرتا ہے اس کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ برد باری کا ہاتھ سلامتی کا پھل پیدا کرتا ہے اور جلد بازی کا ہاتھ ندامت کا درخت اگاتا ہے تو لہذا ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے جلد بازی نہیں کرے گا وہ بہت ساری نیکیاں بھی اکٹھی کر لے گا مثال ہے اب کسی نے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے اگر وہ جلد باز نہیں ہے تو کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کرے گا ٹھیک ہے اچھی اچھی نیتوں کے بعد وہ دعائیں بھی پڑے گا اور سنت اور مستحبات کا سارا لحاظ رکھتے ہوئے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کھانا کھائے گا تو اب اسے اخر بھی فائدہ حاصل ہوا بالکل لیکن دنیا بھی کیا فائدہ حاصل ہوا کہ وہی آپ والی بات جو امیر علیہ السلام نے بیان ہے کہ وہ دانتوں کا کام جو ہے وہ آنتوں سے لیا جاتا ہے تو اب آنتوں کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ہمارے مطلب صحت میں ہمارے جسم میں یہ ہر ایک جو نظام ہے اس کا ایک ایک کام مقرر ہے اب وہ دانتوں کا جو کام ہے وہ آنتوں سے نہیں لینا وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اطمینان سے اور بالکل ٹھہر ٹھہر کر اور جلد بازی سے بچتے ہوئے وہ کام کریں گے تو یہ مطلب ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری اگر وہ فہرست آپ کے پاس موجود ہو جو آپ لوگوں نے جمع جلد بازی جن کا کرنی چاہیے جی ہاں کرتے ہیں جی جن میں نہیں کرنی چاہیے جی جی بالکل ہاں وہی کہ وزو میں جلد بازی ہوتی ہے وزو میں جیسے جلد بازی کی اور ایسی جلد بازی کی کہ وہ فرائض ہی پورے نہیں ہوئے کوہنیاں خشک رہ گئیں یا چہرے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا یا ایڑیوں کا حصہ خشک رہ گیا اب تو وزو ہوگا ہی نہیں جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی سینتالیس کام ہیں ایسے اچھا عموماً جلد بازی کی جاتی ہے سفارش مطلب تو نہیں ہے مطلب شمار کیا گیا ہے سینتالیس بھی ہیں پھر تھوڑا اضافہ کیا تو باون ہو گئے مزید اگر غور و فکر کریں گے تو شاید تریسٹھ بھی ہو جائیں تو یہ غور و فکر اگر کرتے چلے جائیں گے تو ایسے کام ہیں کہ ان میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس میں جیسے وضو کا بھی ایک ذکر ہوا نماز کا ہے نماز کا ہے پانے میں جلد بازی کرنا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جلد بازی تلاوت قرآن میں جلد بازی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جلد بازی اس کا ذکر بھی ہوا ٹھیک ہے اور تراوی میں امام کو لکما دینے میں جلد بازی ٹھیک ہے ارکان حج میں ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی قبولیت دعا میں جلد بازی بد دعا میں جلد بازی بازو کر دیتے ہیں ممل سنت نے بھی مدنی پھول دیا بد دعا کے حوالے سے کہ ماں جو ہوتی ہے عموماً بعض اوقات کوسنے دینا بھی کیا کہا جاتا ہے اس کو عرف عام میں تو بد دعا دے بیٹھتی ہے اولاد کو اور ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا ہیں کہ ماں دل سے نہیں دیتی لیکن اب وہ بد دعا زبان سے نکلی تو اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر روتی سب سے پہلے ماں ہی ہے جی، اس لیے بد دعا چاہے وہ بیٹا ہو چاہے کوئی مسلمان ہو تو بدوا دینی نہیں چاہیے تو اب بدوا دینے میں وہ جلد بازی اب دعا ہے تو ہتھیار اب ہتھیار کیا ہے کہ ہتھیار اس لیے کہ ہم اپنا مطلب کام کروا سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں مناجات کر سکیں یا اللہ ہماری یہ حاجت پوری کر دے اب اس ہتھیار سے ہم نے ایک کام کرنا تھا فائدہ اٹھانا تھا اس ہتھیار سے ہم نے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا یہی گویا کہ بد دعا ہے تو بد دعا کا ایک قسم کا ہتھیار یہ کہ الٹا استعمال کر لیا تو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف استعمال کر لیا یا اپنی اولاد کے خلاف استعمال کر لیا تو بد دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے اور دیر میں بھی نہیں کرنی دیر بازی بھی نہیں کرنی عموماً بد دعا جو ہے وہ جلد بازی میں ہی کی جاتی جی، اگر جی، غور و جی۔ فکر کر لے تو یقیناً ماں کہاں بد دعا دے گی اپنے بچے کو یہ جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے بد دعا تو اسی طرح جو ہے وہ درود پاک پڑھنے لکھنے میں جلد بازی کی جاتی ہے سالم لکھ دیتے ہیں اب لکھنے میں وہ سلام بعض اوقات لکھ دیتے ہیں یا صرف فواد ڈال دیتے ہیں تو یہ منع کیا ہمارے علماء نے ناجائز لکھا کہ یہ نہ کہ لکھنا ہے مکمل لکھی تو یہ کہ تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے تھوڑا سا کاغذ بچانے کے لیے تھوڑی سی شاہی بچانے کے لیے تو یہ فوائد سے معرومی نہ لی جائے تو مکمل دودھ پاک وغیرہ لکھا جائے اسی طرح جو ہے وہ متاثر ہونے میں جلد بازی تو متاثر تو نیک لوگوں سے ہونا چاہیے لیکن لوگ جو ہے وہ غلط لوگوں سے بھی جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح بھیڑ میں جلد بازی بھگدڑ مچنے کی صورت میں بھاگنے میں جلد بازی شعبہ اپنانے اپنانے میں جلد بازی کہ اپنا میلان نہیں ہے جی یہ ہوتا ہے کہ وہ شعبہ اپنانے میں اب ہمارے جو دینی کام ہیں مدنی کام ہیں ان میں بھی مختلف شعبہ جات ہیں اس میں اب کس شعبے میں ہم نے کام کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے بلکہ بعض والدین اپنی اولاد کو ان کے فکس کر دیتے کہ تم نے اسی شعبے میں جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کی اولاد درس نیلامی کرے یا مدنی قافلوں میں سفر کرے یا جناب فلاں شعبہ اپنائے تو اس کے لیے ترغیب کا راستہ اپنایا گیا ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے ان کے جو مطلب بیٹے تھے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو حکم کے انداز میں کہتے کہ جناب آپ عالم دین بن جاؤ علم دین کا جناب کورس درسل نظامی کر لو انہوں نے امیر اعظم کی فیضان سنت اس کا مطلب علم کا باب ان کو پڑھنے کے لیے دیا تو ذہن میں یہی نیت تھی کہ یہ علم کا باب پڑھے گا تو اس کو شوق پڑے گا اور ہوا یہی کہ اس نے پڑھا اس کو شوق پیدا ہوا اور آج الحمد وہ اسلامی بھائی علم دین سے فراغت حاصل کر چکے میں مکمل کر چکے اور الحمدللہ مدنی ہیں اور دعوت اسلامی میں بہت فعال کردار ادا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ ہے مطلب کہ ان ساری باتوں میں جلد بازی سے بچا جائے جی۔ اب جیسے غصہ آپ نے کہا متاثر ہونے میں بعض کا جلد بازی ہو جاتی ہے تو واقعی ہم دیکھتے ہیں وہ بعض ایسے عامرین جن کو ہم کہتے ہیں جھوٹے عامرین ہوتے ہیں کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہماری عوام کو ہم کو علم دین کا اتنا ذوق اور شوق بھی نہیں اور حاصل کرنے کا اتنا جذبہ بھی نہیں اور پھر کرنے کے مواقع ہیں جیسے الحمد للہ اسلامی کے تحت تو بہت سارے مواقع ہمیں ملتے ہیں مدنی قافلہ ہے اسی طرح ابھی چھبیس ماہ کا درس نظامی ہو رہا ہے اسی طرح فرائض علوم کورس ہوا مدنی چینل خود اتنا بڑا الیکٹرانک مبلک ہے کہ جو ہمارے گھروں میں داخل ہو کر ہمیں دینی باتیں بتا رہا ہے لیکن ہم کس حد تک اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے تو متاثر ہونے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دیگر امور بھی ہیں جو یہ بیان کر رہے تھے اور بعض اوقات غصہ نافذ کرنے میں بھی ہم بہت جلد باز واقع ہوئے یعنی غصہ آ گیا تو اب اسے مطلب نافذ کرنا بالکل ایک دل خراش واقعہ مجھے حال ہی کا یاد آ گیا تو ایک پاکستان کے شہر کا مطلب واقعہ ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ماں نے اپنے چھ ماہ کے بچے کو غصے میں چھت سے نیچے اور بعد میں پھر ظاہر کا دونوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے تو اس قدر مطلب غصے کا مطلب انجام دیکھیے کہ کیا ہے کہ اپنی اولاد جس کو عام طور پہ اگر تھوڑی سی ہلکے کا کوئی سوئی بھی چوبے تو ماں تکلیف سے مطلب چلا اٹھتی ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچ رہی تو غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے میرا بچہ ہے غصے میں جو نا جلد بازی اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ وہ تمثیل کے طور پر کسی نے بیان کیا اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ماچس کی تیلی بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ ماچس کی تیلی کا سر ہوتا ہے دماغ نہیں ہوتا اسی لیے جب کوئی رگڑ لگتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے اور انسان کے پاس سر بھی ہے لیکن اس سر میں دماغ ہے اگر وہ غصہ آنے پر یا کسی رگڑ پر یا کسی خلاف مزاج بات پر مشتعل ہو جائے تو اس میں ماچس کی تیلی میں کیا فرق ہے یہ تو ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو کام کہا جاتا ہے نا وہ ہے کہ میں یہ کام کروں یہ میرے مزاج کا ہے میں میرا کوئی وقار ہے میرا کوئی اسٹیٹس ہے میں یہ کام کروں یہاں یہ چیزیں کیوں نہیں یاد رہ جاتی ہیں میرا وکار میں انسان اب یہ بات ہے کہ ماچس کی تیلی بھی اگر رگڑنے میں جل پڑے اور آپ بھی اگر رگڑنے میں جل پڑے تو کیا فائدہ آپ کا مطلب وکار کہاں گیا آپ کا شعور کہاں گیا آپ کا مطلب دماغ کہاں گیا تو یہ چیزیں واقعی غصہ نافذ کرنے میں امیر علیہ سنت بڑی پیارے مدنی پھول دیتے ہیں وہ کسی نے پچھلے دنوں بھی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں ان میں سے پوچھ لیں ایک بڑی تعداد ہے جو واقعی جرائم کے ساتھ اندر گئی ہے اس سے پوچھ لیں کہ وہ کس وجہ سے گئے اس میں ایک عنصر جو ہے وہ غصہ بھی ہوگا اور غصے کی وجہ سے کسی کو مطلب جو نا وہ ان سے انتقام لے لیا یا کوئی بڑی حرکت کر لی تو جس کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا اور بیوی کو شوہر سے طلاق ہو گئی اس میں شور سے پوچھا جائے بھائی آپ نے کس خوشی میں طلاق دے دی تھی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون خوش ہو کے طلاق کون دیتا ہے غصے میں دی جاتی ہے طلاق طلاق جلد بازی جی ہاں سیدی اعلیٰ تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے نا تھوڑا وقت اگر گزر جائے تو عموماً بعض اوقات معاملہ سنبھل جاتا لیکن وہی نافذ کرنے میں جلد بازی اب وہ ایک ہتھیار تھا اس کے بعد جی۔ شوہر کے پاس کہ جناب طلاق دے سکتا ہے اب اس نے استعمال کر لیا اب بعد میں پھر سر پہ ہاتھ رکھ گئے روتے ہیں کہ اب کیا کریں اب ہم کہاں جائیں فتح رضیہ میں ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ حضور غصے میں طلاق دے دی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق تو دی غصے میں جاتی ہے اللہ اور غصہ آ گیا طلاق دے دی لیکن دینے میں بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنی جلد بازی کی جاتی ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دے دیتے ہیں حالانکہ تین طلاقیں دینا یہ گناہ ہے اور اس میں گنجائش بھی باقی نہیں ہوتی رجوع کرنے کی تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی طلاق دینے میں جلد بازی تو اس سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ طلاق ایسا ہے ہے جائز لیکن یہ وہ جائز کام ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے تو بوقت ضرورت ہی طلاق دی جائے ورنہ اس سے بچا جائے اور اگر طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے بھی تو ایک طلاق دی جائے تاکہ جو ہے بعد میں اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ رجوع کا ذہن بنتا ہے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں ہو تو لہذا طلاق دینے میں بھی جلد بازی سے بچنے کی اشد ضرورت ہے اچھا یہ کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بالکل ختم کے قریب ہے دو بجے سید امیر علیہ سنت کے اونٹ کو نہر کے دوران جو مدنی پھول ہوں گے وہ بھی ہم سنیں گے اونٹ کے نہر کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو اب یہ اتنی ساری گفتگو ہوئی آپ نے وہ جو فہرست جمع کی ہے اس میں سے بھی کئی باتیں ہمیں بتا دیں اور اب یہ ہم اس طرف اس کو مطلب سمیٹنے کی طرف آئیں کہ اب جلد بازی نہیں کرنی ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ مطلب ہم اپنے کاموں کو بحسن و خوبی انجام بھی دے سکیں اور جو جلد بازی کا لیبل ہم پر لگنے والا تھا وہ جلد بازی کا لیبل بھی نہ لگے مطلب وہی کہ جو کام شریعت کی جانب سے مقرر نہیں اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں فیصلے کا اختیار ہمیں اگر دیا گیا ہے تو اس کو کرنے سے پہلے غور و فکر کر لیجیے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کیے کام تین قسم کے ایک وہ کام کہ جو نظر آ رہا ہوتا کہ صحیح ہے اس کو تو کر گزرے اور ایک وہ کام جو نظر آ رہا ہوتا کہ غلط کام ہے نہ کریں رک جائیں اور ایک وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ ابھی فوراً نہیں ہو سکتا اس میں تھوڑا رک جائیں اور وہ غور و فکر کریں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ کام اگر کرنا ہی ہے شروع کر لیا فیصلہ کر لیا کام کے دوران بھی جلد بازی نہ کی جائے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ کیا جائے سستی بھی نہ کی جائے سستی ایک الگ چیز ہے ٹھہراؤ ایک الگ چیز ہے درمیانہ راستہ اپنایا جائے اور کچھ کام ایسے جو شریعت کی جانب سے مقرر ہیں اس میں تو ہم نے غور و فکر ہی نہیں کرنا کرنے ہی ہیں لیکن ان کاموں کے کرنے کے دوران جلد بازی سے بچا جائے اعتدال کے ساتھ کیا جائے ٹھہراؤ کے ساتھ کیا جائے تو نیک کام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا نیک کام میں دیر کیسی تو نیک کام جو ہیں جو شریعت کی جانب سے مقرر ہیں اس کام کو کرنا ہے لیکن کرنے کے دوران سکون اور ٹھہراؤ برقرار رہنا چاہیے یعنی نیک کاموں میں جلدی تو کرنی چاہیے جلد بازی ان معنوں میں نہیں کرنی چاہیے کہ اس کام کی ادائیگی میں آپ بہت جلد بازی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ارکان آپ سے چھوٹ رہے ہیں جیسے وہ روایت کے مضامین بھی کے موجود ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے نماز پڑھی تو اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا کہا گیا کہ اب دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے رکو اور سجود صحیح ادا نہیں کیے تو یہ جیسے نماز ہو اب جس کے اوپر مثال ہے زندگی میں اس نے بالغ ہونے کے بعد کئی نمازیں معذ اللہ چھوڑ دی ہیں تو اب وہ کہے کہ مجھے جلد بازی نہیں کرنی میں نے نمازیں تو معذ اللہ کر رکھی ہیں کوئی شخص یہ کہتا ہے لیکن اب مجھے چونکہ انہوں نے بتایا جلد بازی نہیں کرنی ہے تو اب میں جلد بازی نہیں کروں گا میں سکون سے پڑھوں گا میرے پاس ابھی زندگی بہت ساری پڑی ہے تو یہ ذہن بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں مطلب جلدی کرنی چاہیے یعنی یہ نیک بننے میں جلدی کرنی چاہیے یعنی نیک بننے میں آپ یہ سوچیں کہ میں نیک بنوں گا تو یہ بولنا ہے کہ جلد بازی نہ کریں تو جلد بازی نہیں کرنا میں آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ نیکی کی طرف جا رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے بس او الا ہو علا مکثراتی چھ کام ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کا حکم ہے جیسا کہ تفصیل روح بیان میں ہے کہ اگرچہ اجلت شیطانی عمل ہے لیکن چھ امور میں اجلت ضروری ہے نمبر ایک نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے نمبر دو میت کو دفن کرنے میں جب حاضر ہو نمبر تین جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کی جائے نمبر چار قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو نمبر پانچ جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے اور نمبر چھ جب صغیرہ یا کبیرہ کا ارتقاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی کی جائے تو یہ چھ کام ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کرنی چاہیے یعنی توبہ میں بھی تاخیر نہیں کرنی ہے جی۔ توبہ میں بھی جلدی کرنی ہے کہ جب بندہ گنا کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے اب اگر گنا بڑھتا ہے دوسرا کر لیتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی کی برکتیں اسے یوں ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ سیاہ نقطہ جو ہے اسے مٹ جاتا ہے تو توبہ میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے نیک بننے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں آپ ان کو دیکھیے کہ وہ کس قدر نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ مدنی چینل پر براہ راست کئی امور آپ کے جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں آپ وہ ملاحظہ کیجیے دیکھیں یہ بھی ایک شخصیت ہیں یہ بھی اس امت سے ہیں اور اتنا اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا ہے انہوں نے اور اتنے اپنے نفس کی خلاف ورزی کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر غلبہ پا لیا اور الحمدللہ وہ وہ امور کہ جن کے متعلق جیسے پچھلے دنوں ذوالحجت الحرام کے اسی مدنی مذاکروں کا سلسلہ تھا نگران شعلہ نے امیر علیہ سنت سے وہ سوال کیا کہ ایک شخص نے کل مجھے کہا نگران شعلہ فرما رہے تھے کہ کل مجھے ایک شخص نے یہ کہا اور یہی پورا تھا کہ میں خود سوال نہیں کر سکتا پاپا سے تو آپ یہ میری طرف سے کر دیجیے گا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں یعنی امیر علی سنت سے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیوار کے پیچھے ہوتا ہوں مجھ پر سیکیورٹی حفاظتی امور کے تعلق سے بہت زیادہ مطلب مجھے مطلب اندر رکھا ہوا ہے اور میں لوگوں سے اتنا میرا میل جول بھی نہیں ہے اور وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس اتنا علم کیسے ہے اور اتنی معلومات کیسے ہے کہ آپ قربانی کے تعلق سے پوچھ لیا جائے تو آپ کے پاس اس کے جوابات ہیں آپ سے کسی بھی ٹاپک پر پوچھ لیا جائے تو الحمد للہ آپ تسلی بخش جواب دیتے ہیں اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اطمینان بخش جواب آپ کے ہوتے ہیں اور بعض ایسی مطلب لوجیکلی جسے کہہ دیں کہ وہ عقلی مثالیں بھی ہوتی ہیں کہ بندے کی سمجھ میں فوراً آ جائے جیسا بھی پچھلے دنوں قربانی نہ کی جائے بلکہ اس کی جگہ پر رقم خرچ خیرات کر دی جائے تو امیر علیہ سنت نے وہ مدنی پھول عطا فرمایا کہ <laughs> سبحان اللہ کہ وہ شخص کے جو اس طرح کے اعتراضات کا شکار ہو وہ اگر ان مدنی پھولوں کو جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا وہ سن لے تو واقعی اس کے ذہن سے یہ اعتراضات رفع ہو جائے بالکل تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ہمارا موضوع تھا اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی چینل کے ذریعے ان معنوں میں حاضر ہو جائیں گے کہ امیر علیہ سنت سے مدنی پھول لیں گے کیونکہ اونٹ نہر ہوگا انشاءاللہ تو وہ مناظر بھی مدنی چینل پر براہ راست نشر ہوں گے تو جیسے ہم سن رہے تھے کہ جلد بازی کے تعلق میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کی آفات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس پر غور کیا جائے ہمارے یہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے ٹریفک جام ہو گیا اب ٹریفک جام میں بھی ایک تو بے صبری بالکل بے صبری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کل امان مرخہ یعنی مجھے پتا ہے کہ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں میرے آگے دس گاڑیاں کھڑی ہیں اور ٹریفک جام ہو گیا اب میں آگے والے کو کوسنے دوں پیچھے والوں سے بزن ہو جاؤں دائیں والے سے دائیں والے سے مطلب وہ الجھ جاؤں بائیں والے سے الجھ جاؤں تو اس سے حاصل حصول کیا ہے بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا جو کتار میں کھڑا ہو گیا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ کتار کی دوسری جانب سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ سائڈ خالی ہوتی ہے اور خالی رہے گی تو جلدی ٹریفک کھل جائے گا جی جی لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کتار میں آ کر کوشش کرتے ہیں میں یہاں سے نکل جاؤں اور ایسوں کی وجہ سے اگر ٹریفک کوئی دس منٹ میں کھلنے والا تھا تو وہ شاید وہاں پر ایک گھنٹہ بالکل یہ بھی اس کی جلد بازی تھی کہ جناب میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں اور عموماً یہی دیکھا گیا کہ ایک طرف سے جلد بازی ہوئی اس نے جناب وہ گاڑی درمیان میں لے آیا دوسری طرف والے نے کہا کہ میں پیچھے کیوں رہوں رہا ہوں میں بھی آگے آؤں گا فوراً آگے آگے اب وہ جب آپ میں پھنسے اب کسی کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ساری پھنسے اور سب پیچھے وہ لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں دور دور تک اب وہی بے صبری کے معاملات پھر کفل مدینہ بھی ٹوٹتا ہے اور پھر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کوسنے بھی دے رہے ہوتے ہیں نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے اچھا ایک بات ہوتی ہے ڈرائیور کو کیسا ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ اللہ کرے گا تو کچھ کس طرح ہوگا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈرائیور میں ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر کے چلا جائے نا معافی درگزر نہیں ہے ان کے پاس یعنی وہ درگزر ان معاملوں میں نہیں ہے اگر مثال ہے اوورٹیک کرتے ہوئے اس کو تھوڑی سی سائڈ لگ گئی یا اوورٹیک اس نے کرنا تھا اور آگے سے گاڑی ہٹی نہیں رہی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہٹی تو اب وہ اس کے قریب جا کر یا تو اس کو سائڈ مارے گا یا اس کو کچھ نہ کچھ اس کو بیان ضرور کرے گا یعنی کچھ نہ کچھ سنائے گا ضرور ریکارڈ کروائے گا جی۔ جناب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے اور جو ہے دل آزاری ویسے بھی حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اس سے جو ہے اس کو کلوی طور پر تکلیف پہنچے گی جی اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہا تو وہ جواب میں کچھ اور بول دے گا یہ اسے گالیاں دے گا تو وہ بھی گالیاں شروع کر دے گا اور اگر اس کی غلطی ہے تو تب بھی وہ غلطی نہیں مانے گا الٹا اسے کچھ کہہ دے گا تو یہ آپس میں اس طرح کی بات چیت ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کی دل کر بیٹھیں گے اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ بعض اوقات بڑے بڑے جو حادثے بڑے ہائی وے روڈ پر ہوتے ہیں نا اس کا ایک بڑا سبب جو ہے نا ڈرائیور کی اس طرح کی تو تو میں ہوتی یعنی وہ اس نے اوورٹیک کے لیے راستہ مانگا اور اوورٹیک کے لیے اس کو ابتدائی طور پر راستہ نہیں ملا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی کو لے کر ایک طرف ہو گیا وہ اوورٹیکنگ کرتے ہوئے اس نے اس کو کچھ سنایا اس کو غصہ آیا تو اس نے تھوڑی گاڑی اس کے قریب کر دی اب وہ اس سے اس سے جو ہے نا وہ بالکل کنٹرول نہیں ہو سکی اور یوں بڑا حادثہ ہو گیا تو یہ اس بڑے حادثوں میں بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں تو جو مدنی چینل پر چھوٹے ڈرائیور بڑے ڈرائیور اسلامی بھائی سن رہے ہوں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں واقعی ہم بھی دیکھتے ہیں یعنی ٹریفک جب جام ہو جاتا ہے تو کئی اسلامی بھائیوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہمیں ملتے ہیں یہ سنتے یہ ہم مطلب بول رہے ہوتے ہیں وہ کہ یہ ٹریفک جام ہے نا کسی کی جلد بازی کی وجہ سے ہوگی یعنی وہ کوئی جلد باز جو ہے نا وہ آ کر بیچ میں خاموں کا گھسا ہے اور اس کے گھسنے کی وجہ سے وہ دوسری ٹریفک والوں کو راستہ نہیں ملا دوسری جگہوں والوں کو راستہ نہیں ملا اور یوں ایک سے دوسرا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں اور پھر وہ آگے سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ٹریفک جام ہو گیا تو بہرحال یہ تو جلد بازی کے مطلب وہ نقصانات ہیں جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو ہمیں نظر آتے ہیں اور بعض ایسی باتیں ہیں جو اخروی طور پر جلد بازی کی وجہ سے نقصانات ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے جلد بازی کے نقصانات پر غور و فکر کرتے رہیں کام سے پہلے سوچ غور و فکر یہ ضروری ہے اس کے بعد کام کیا جائے اور اس کام کے دوران جلد بازی سے بچا جائے جیسے ابتدا یہ شروع میں ہم نے سنا تو ان ساری باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور جلد بازی سے بچتے رہیں قطار میں بھی جلد بازی سے بچیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیا کوئی بات چیت ہماری تھی اس کے ساتھ اب وہ صحیح ہمیں منہ نہ دے سکا جب اس کی کوئی تکلیف تھی ہم بزن ہونے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ہم ہو جاتے ہیں بزن اب اس میں کسی کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے یا کوئی سلوک اس نے ہمارے ساتھ کیا تب دو راستے ہوتے ہیں ایک مثبت اور ایک منفی مثبت راستہ یہ کہ ہم اس کے بارے میں حسن قائم کر لیں جس کو اچھا گمان کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دعوت دی اور باقیہ سب آ اور وہ آئے ہی نہیں غیر حاضر رہے اب اس کے بارے میں حسن زن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے ہوں یا کوئی اور مجبوری ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے اور ایک منفی سوچ جس کو ہم بدگمانی بھی کہہ سکتے وہ یہ کہ میرے گھر چونکہ یہ دعوت تھی اور اس وجہ سے وہ نہیں آیا میرے ساتھ اس نے دشمنی نکالی ہے میری تقریب خراب کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہوا وہ ہوا اور پھر اس کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو بھی شروع ہو جاتی تو ایک تو بدگمانی ذہن پہ جمائی دوسرا پہ اس سے زبان سے اظہار کیا تو یہ ایک بدگمانی اور دوسرا غیبت یہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہاں۔ تو اس طرح یہ اب بدگمانی کرنے میں جلد بازی تو بدگمانی کرنے میں جلد بازی بھی نہیں کرنی اور دیر بھی نہیں دیر بھی نہیں کرنا دیر ہاں، میں بھی نہیں کرنا دونوں دونوں ضرورتوں میں ممنوع ہے اور دونوں ناجائز ناجائز و حرام ہے ہے کام تو اس میں یہ کہ حسن زن ہی رکھنے میں فائدہ ہے بدگمانی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اب وہ ہو سکتا ہے جو نہیں آیا ہماری تقریب میں اس کے بیچارے کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو گئی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا وہ بیمار ہو گیا یعنی حسن زن کے بہت سارے پہلو نکل جاتے ہیں ذکر ہوا ٹریفک جام میں بھی تو پھنس سکتا ہے آج کل یہ معاملات ہوتے ہیں بڑے شہروں میں کہ آپ جی ہاں۔ وہ ٹریفک جام ایک ایک گھنٹہ کے لیے تو بعض اوقات نارمل سمجھا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے تو کوئی بات نہیں ٹریفک جام میں پھنسے ہو گئے جی ہاں تو یہ معاملات ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے اس نے فون کیوں نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ اپنا فون ساتھ ہی نہ لایا ہو یا اس کے پاس فون ہی نہ ہو ہو تو بیلنس نہ ہو وہ کر نہ سکتا تو حسن زن کے بہت سارے راستے ہیں بدگمانی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ آرام سے سیدھا سیدھا جب بدگمانی آ جاتی ہے ذہن کے اندر تو اس کی مذمت بیان کی گئی اسم کہ وہ جو ہے ایمان والو کثیر گمان سے بچو کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں جی۔ اس سے بدگمانی ہی مراد لی گئی جی۔ کہ بعض گمان جو ہے وہ بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے تو اور حدیث میں بھی حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ اکزب الحدیث ہے یعنی سب سے جھوٹی بات ہے بدگمانی تو اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچائے اور امیر طرح ایک اور وہ کہ بچوں کا بار بار جھگڑا ہوتا ہے اب ایک صاحب کا بچہ ہے گھر کے آگے بتا رہا ہے کہ جناب مجھے فلاں کے بچے نے مارا ہے بہت زیادہ مارا ہے اب یہ نہ تو تصدیق کرتے ہیں سامنے والے سے نہ وہ بچے سے پوچھتے ہیں یہ جاتے ہیں اور اس کے بچے کو جناب ایک ہاتھ پہ آتے ہیں اب جب اس کے باپ کو پتا لگتا ہے تو پھر وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بڑے جھگڑ رہے تھے اور وہی بچے جن کی شکایت کی بنا پر انہوں نے جھگڑا کیا وہ پھر آپس میں کھیلنے کہیں گئے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں اس بچوں کی طرف سے کوئی خبر ملے تو یہ یقین کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ من بھی جاتے ہیں ایک دوسرے سے مان لیتے ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے ان کا اور ان کا ہے بڑا ہوتا ہے اوقات تو قبائل کا آپس میں تصادم ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے اور قتل تک ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں لوگ اور اس کا وجہ پوچھی جاتی ہے تو پتہ چلتی ہے بچوں کے جھگڑے سے یہ جھگڑا شروع ہوا تو اگر ہم اپنے مدنی منوں اور منوں کا بھی یہ ذہن بنائے وہ آگے ہمیں بتا بھی دے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے تو آپ اسے پیار سے پچکار دیں بیٹا کوئی بات نہیں تو اگر ہم اس کا یہ ذہن بنا دیں گے نا کوئی بات نہیں صبر کا پہلو اس کو دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی تربیت ہوگی اور اگر ہم اس کی شکایت پر خود آر بگولا ہو جائیں گے تو وہی ماچس کی تیلی بن جائیں گے بالکل تو وہ پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے تو اب یہ بھی جلد بازی نقصان دہ ہے اب اس میں اگر سامنے والے پہ جا کے اس نے زیادتی کی ظلم کیا تو وہ ظلم کا انجام یہ تو ہلاکت خرید ہے آپ نے جلد بازی نہیں کی آپ نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ اگر ہم جلد بازی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وسطہ ہو جانا چاہیے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک عالم دین معروف عالم دین ہے تو ان کے بیٹے سے جو ہے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں دعوت اسلامی والوں سے بڑا متاثر ہوں تو میں نے پوچھا کس بات نے متاثر کیا کہنے لگے کہ میں مرکز الاولیاء لاہور سے ان کا تعلق ہے میں مسلم مسجد میں کھڑا تھا وہاں پر جو ہے مین روڈ ہے تو ایک اسلامی بھائی بھائی ماما صبر امام شیف سجائے ہوئے داڑھی سجائے ہوئے مدنی لباس پورے مدنی حلیے میں تھے تو وہ کھڑے ہیں اب جو بھی گاڑی آتی ہے وہ سواریوں سے بھری ہوئی ہے اب وہ اسلامی بھائی جو بھی گاڑی آتی ہے اسے قریب آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی دیر میں لوگ جلد بازی کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں گاڑی فل ہو جاتی ہے وہ پھر جو ہے وہ پیچھے آ جاتے ہیں ایک پھر گاڑی آئی اسی طرح ہوا تیسری آئی چوتھی آئی میں دیکھتا رہا ان کو کہ یہ ان کے اندر کتنا صبر ہے اور یہ بالکل جلد بازی نہیں کر رہے عام لوگوں سے بالکل ہی ان کا ہٹ کر عمل ہے تو کہنے لگے کہ اتنے میں ایک گاڑی آئی جو کچھ خالی تھی تو وہ بھی سکون سے اس کے اندر بیٹھ گئے تو اس بات سے میں دعوت اسلامی سے بڑا متاثر ہوں تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جلد بازی سے بچنے کی یقیناً کئی مواقع ہوتے ہیں ذہن دیا جاتا ہے اور بالخصوص اسلامی بھائی جو اسلامی کے مدنی ماحول سے وسط ہے انہیں چاہیے کہ وہ جلد بازی سے بچتے رہیں نہ جانے کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے جو ہے لوگ متاثر ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب ہو جائے اب رہا ہے ٹرین کا جب معاملہ ہو رہا ہے اسٹیشن پہ رکی اب اندر والے وہ بالکل جلدی میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو اور جب باہر <laughs> والے وہ اندر کی طرف زور لگا رہے ہو اب دونوں اگر رک جائیں اور توقف کے ساتھ یعنی کہ پہلے جو اندر والے ان کو اتر لینے دیا جائے اور باہر والے پھر کتار اگر ظاہر نصیب بنا لیں تب اب جہاں پہ کتاریں بنائی جاتی ہیں وہاں پر یہ کہ معاملات بھی جلدی نپٹ جاتے ہیں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی لیکن یہ ہمیں ہر ایک کو ذہن بنانا پڑے گا اگر ہم شروع کریں گے تو باقی بھی شروع کریں گے تو ان کو اتر لینے دیا جائے پھر آپ سوار ہو جائیں تو اسی طرح یہ بس اور وین کے جو واقعات اب اس میں بھی اگر آگے رکی اگر سکون سے سارے بیٹھ جائیں تو سب بیٹھ جائیں گے اور اگر اسی طرح رقم پیل کریں گے تو پھر کسی مسلمان کو مطلب کوہنی لگے گی اور کسی کو جناب وہ نقصان ہوگا تو دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ تحمل اور بردبار ہونا چاہیے ایک واقعہ جو ہے پڑھا تھا ایک کتاب کے اندر کہ دریا کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا تو کچھ جانور جو ہے وہاں سے آئے اور ایک بھیڑ جو ہے وہ دوسری طرف سے آئی اب وہ جو اس طرف سے جانور آ رہے تھے وہ زیادہ تھے اور جو بھیڑ تھی وہ اکیلی تھی اب ظاہر ہے کہ کوئی پیچھے جائے گا اب اس بھیڑ نے کیا کہ وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور جیسے جو دوسرے جانور وہ اس کو اوپر سے یعنی پھلانگتے ہوئے سارے کے سارے گزر گئے اور جب سارے جانور چلے گئے تو اب آخر میں وہ بھیڑ اٹھ کر جو ہے وہ دوسرے کرارے پر چلے گئی تو بعض اوقات جانوروں سے بھی جو ہے سیکھنے کا موقع سبق دیا جا سکتا جانوروں سے سبق لینے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے الحمدللہ للہ اونٹ آپ کو ونڈو میں نظر آ رہی ہے ہاں نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں نہر ہوگا جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو بھی سنیں گے عقل مند انسان دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیتا ہے اور بے وقوف جو ہے اپنی غلطیوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا بڑا اہم ترین مدنی پھول تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جلد بازی سے بچتے ہوئے دینی امور کی سر انجم انجام دہی کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کی برکت نصیب فرمائے اور جلد بازی ان چیزوں میں جن چیزوں میں بچنا ہے ان چیزوں میں جلد بازی نہیں اختیار کرنی اور جہاں جلدی کرنی ہے وساری او الا مغرت رب کم و جنطم اور وہ سماوات ور و عدت ان نیکی کے کاموں میں ان پرہیزگاری اختیار کرنے کے کاموں میں تقوا کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا ہے نیک بننے میں جلدی کرنی ہے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی جلدی کرنی ہے اور جلدی کر کے اپنے رب کو منانا ہے کہ زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے زندگی کی شام نہ جانے کب ڈھل جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم وابستہ ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انشاءاللہ اللہ اپنے اپنے ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جائے گا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ان شاء اللہ الرحمن اپنے آپ کو مستعد پائیں گے اور ان کاموں میں ان کاموں کو کرنے والے بھی بن جائیں گے سید امیر علیہ سنت الحمد للہ سبحان اللہ آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اور ان جو اونٹ کا نہر ہے وہ براہ راست دیکھتے ہیں علی علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی سلحیبی وبارک